پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا